يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی رہبری نہیں کرتے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تعلیمات کی تبلیغ کا حکم دیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے پیارے خطاب سے آواز دے کر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کل احکام لوگوں کو اے نبی پہنچا دیجیے رسول اللہ نے بھی ایسا ہی کیا صحیح بخاری میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو تم سے کہے کہ رسول اللہ نے کسی اللہ کے نازل کردہ حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے پھر اسی آیت کی تلاوت آپ نے کی یہ حدیث یہاں مختصر ہے اور جگہ پر متول بھی ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے و تخ فی فی نفسی کا اللہ مبدی یعنی آپ اے نبی اپنے دل میں وہ چھپاتے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ انہی سے ڈریں ابن عباس صدی اللہ عنہما سے کسی نے کہا لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ تمہیں کچھ باتیں رسول اللہ نے ایسی بتائی ہیں جو اور لوگوں سے چھپائی تھیں تو آپ رضی اللہ عنہما نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا قسم اللہ تعالیٰ کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی مخصوص چیز کا وارث نہیں بنایا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور وحی بھی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو اگایا ہے اور جانوں کو پیدا کیا ہے کہ کچھ نہیں بجز اس فہم و درایت کے جو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دیں اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے اس نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے فرمایا دیت کے مسائل ہیں قیدیوں کو چھوڑ دینے کے احکام ہیں اور یہ ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قصاصن قتل نہ کیا جائے صحیح بخاری میں امام ظہری رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تبلیغ ہے اور ہمارے ذمے قبول کرنا اور تابع فرمان ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی سب باتیں پہنچا دیں اس کی گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ہے کہ فی الواقع رسول اللہ نے امانت کی پوری ادائیگی کی اور سب سے بڑی مجلس جو تھی اس میں سب نے اس امر کا اقرار کیا یعنی حجت الوداع کے خطبے میں جس وقت رسول اللہ کے سامنے چالیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گروہ عظیم تھا صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں لوگوں سے فرما رہے تھے تم میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دو گے سب نے کہا ہماری گواہی ہے کہ آپ نے تبلیغ کر دی اور حق رسالت ادا کر دیا اور ہماری پوری خیر خواہی کی رسول اللہ نے ہاتھ اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر لوگوں کی طرف جھک کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا مستد احمد میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں پوچھا لوگوں یہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا حرمت والا پوچھا لوگوں یہ کون سا شہر ہے جواب ملا حرمت والا فرمایا کون سا مہینہ ہے جواب ملا حرمت والا فرمایا پس تمہارے مال اور خون و آبروئیں آپس میں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرمت والی ہیں جیسے اس دن کی اس شہر میں اور اس مہینے میں حرمت ہے پھر بار بار اسی کو دہرایا پھر اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ رسول اللہ کے رب تعالیٰ کی طرف آپ کو وسیعت تھی پھر رسول اللہ نے فرمایا دیکھو ہر حاضر شخص غیر حاضر شخص کو یہ بات پہنچا دے دیکھو میرے پیچھے کہیں کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر آپ نے اے نبی میرے فرمان بندوں تک نہ پہنچائے تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا پھر اس کی جو سزا ہے وہ ظاہر ہے اگر ایک آیت بھی چھپا لی تو رسالت توڑ دی مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ جو کچھ اترا ہے سب پہنچا دیجئے تو رسول اللہ نے فرمایا میں اکیلا ہوں اور یہ سب مل کر مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں میں کس طرح کروں تو دوسرا جملہ اترا کہ اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کام بھی نہیں کیا پھر فرمایا آپ کو لوگوں سے بچا لینا میرا ذمہ ہے آپ کی حفاظت و نصرت میں کروں گا کھٹ کے رہیے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس آیت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہرا رکھتے تھے لوگ نگہ بانی پر مقرر رہتے تھے چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے کہا اے اللہ کے رسول آج کیا بات ہے فرمایا کاش کہ کوئی میرا نیک بخت صحابی آج پہرا دیتا یہ بات ہو رہی تھی کہ میرے کانوں میں ہتھیار کی آواز آئی رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جواب ملا کہ میں سعد بن مالک ہوں فرمایا کیسے آئے جواب دیا اس لیے کہ رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری کروں اس کے بعد رسول اللہ با آرام سو گئے یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے سنن ترمیدی کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ دو ہجری کا ہے اس آیت کی نازل ہوتے ہی رسول اللہ نے خیمے سے سر نکال کر چوکیداروں سے فرمایا جاؤ اب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا ہوں تمہاری چوکی داری کی ضرورت نہیں رہی یہ واقعہ ہو تو مکے کا ہو اور یہ آیت تو مدنی ہے بلکہ مدینہ کی بھی آخری مدت کی آیت ہے اس میں شک نہیں کہ مکے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی باوجود دشمن جان ہونے کے ہر ہر اسباب اور سامان سے لیس ہونے کے سرداران مکہ اور اہل مکہ رسول اللہ کا بال تک بیکا نہ کر سکے ابتدائے رسالت کے زمانے میں اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے جو کہ قریشیوں کے سردار اور با اثر شخص تھے رسول اللہ کی حفاظت ہوتی رہی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت و عزت ڈال دی یہ محبت طبعی تھی شرعی نہ تھی یعنی چچا ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے تھے نہ کہ رسول ہونے کی کیونکہ اگر شرعی ہوتی تو قریش رسول اللہ کے ساتھ ہی ان کی بھی جان کے خواہاں ہو جاتے ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ انصار کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی محبت پیدا کر دی رسول اللہ انہی کے ہاں چلے گئے اب تو مشرقین بھی اور یہودی بھی بھڑ بھڑا کر نکل کھڑے ہوئے بڑے بڑے سامان لشکر لے کر چل دوڑے لیکن بار بار کی ناکامیوں نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اسی طرح خفیہ سازشیں بھی جتنی کیں اللہ تعالیٰ نے بھی انہی پر الٹ دیں ادھر وہ یہودی جادو کرتے ہیں ادھر سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوتی ہیں اور ان کا جادو اتر جاتا ہے ادھر وہ ہزاروں جتن کر کے بکری کے شانے میں زہر ملا کر رسول اللہ کی دعوت کر کے رسول اللہ کے سامنے رکھتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس دھوکہ دہی سے آگاہ فرماتے ہیں اور یہ ہاتھ کاٹتے رہ جاتے ہیں اور بھی ایسے واقعات رسول اللہ کی زندگی میں بہت سارے نظر آتے ہیں تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے دار درخت تلے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی عادت کے مطابق ہر منزل میں تلاش کر کے رسول اللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے کہ ایک آرابی اچانک آ پہنچا رسول اللہ کی تلوار جو اسی درخت پر لٹک رہی تھی اتار لی اور میان سے باہر نکال لی اور ڈانٹ کر رسول اللہ سے کہنے لگا اب بتاؤ کون ہے جو تمہیں بچا لے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بچائیں گے اسی وقت عرابی کا ہاتھ کاپ میں لگتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور وہ درخت سے ٹکراتا ہے جس سے اس کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارتے ہیں لیکن یہ روایت سند ضعیف ہے تاہم یہ قصہ دوسری صنعت سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب رسول اللہ نے بنو انمار سے غزوہ کیا ذات الرقا کھجور کے باغ میں رسول اللہ ایک کنویں میں پیر لٹکائے بیٹھے تھے جو بنو نجار کے ایک شخص حارث نامی نے کہا دیکھو اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں لوگوں نے کہا کیسے کہا میں کسی حیلے سے آپ کی تلوار لے لوں گا اور پھر ایک ہی وار میں پرلے پار کر دوں گا یہ رسول اللہ کے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتیں بنا کر رسول اللہ سے تلوار دیکھنے کو مانگی رسول اللہ نے اسے دے دی لیکن تلوار اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس پر اس بلا کا لرزہ چڑھا کہ آخر تلوار سنبھل نہ سکی اور ہاتھ سے گر پڑی تو رسول اللہ نے فرمایا تیرے اور تیرے بد ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو گئے ہیں اور یہ آیت اتری یہ روایت گو کے ضعیف ہے لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو تیرہ وغیرہ میں آیت کے نزول کے بغیر اس معنی کی روایت موجود ہے غورت ابن حارث کا بھی ایسا ہی قصہ مشہور ہے ابن مردویہ میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت تھی کہ سفر میں جس جگہ ٹھہرتے رسول اللہ کے لیے گھنے سائے والا بڑا درخت چھوڑ دیتے کہ رسول اللہ اس کے زیر سایہ آرام فرمائے ایک دن رسول اللہ اسی طرح ایسے درخت کے نیچے سو گئے اور رسول اللہ کی تلوار اسی درخت میں لٹک رہی تھی ایک شخص آ گیا اور تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگا اب بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچائیں گے تلوار رکھ دے وہ اس قدر حیبت میں آ گیا کہ حکم برداری کرنی ہی پڑی اور تلوار رسول اللہ کے سامنے ڈال دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وہ اللہسم کا من الناس اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے یہ روایت صحیح نے حبان کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آپ کے ذمے اے نبی صرف تبلیغ ہے ہدایت رب کے ہاتھ میں ہے وہ کافروں کو ہدایت نہیں دیں گے آپ پہنچا دیجئے حساب کے لینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں